تم لوگ اپنی ترقی پر غلط فہمی میں مبتلا ہو وہ کوئی اور نسل ہوگی جو تمہاری شکل دیکھ کے فریفتہ ہوگی ہمیں تو تم کتے اور سور سے زیادہ بدصورت نظر آتے ہو ہم تمہیں ترقی کے کسی ادنا درجے پہ نہیں سمجھتے تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ مولوی اپنی شکل بدل دے محمد عربی کی شکل بدلی جا سکتی ہے محمد عربی کا طریقہ بدلا جا سکتا ہے جہاں میرے نبی کی میرے نبی کا اظہار تھا دیکھ لو ان علماء کی شلوار وہی کھڑی ہے تمہاری پینٹ کبھی تنگ ہوتی ہے کبھی کھل جاتی ہے کبھی ٹائٹ ہوتی ہے کبھی بیگی بنتی ہے کبھی پہنتے ہو کبھی اتارتے ہو مگر نبی جس جگہ ہمارے کپڑے چھوڑ کے گئے الحمد للہ وہی کھڑے ہوئے ہیں نبی سر پہ جو کچھ دے کے گئے اس سر پہ اور کوئی چیز سوار نہیں ہو سکتی وہی نبی کی دستار ہے وہی نبی کی ٹوپی ہے تم سمجھتے ہو تم سمجھتے ہو تمہاری ترقی کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں گے کہ تمہارے پیچھے پڑھیں گے تو ہمیں روزی ملے گی یاد رکھنا روزی رب نے سبحان اللہ کی کلیمے میں رکھی ہے روزی رب نے نبی کے قدموں میں رکھی ہے اور اگر تو نبی کی اتباع میں ہمیں روزی نہ ملی تم روٹیاں تو کم کر سکتے ہو وہ پتھر کم نہیں کر سکو گے جو نبی نے پیٹ پہ باندھا تھا اور وقت کا ہر عالم اپنے پیٹ پہ باندھنے کو تیار ہے